شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو شہید اسلام حج کی بات چلی آ رہی ہے فرما الحج اشور معلومات وقت حج کا چند مہینے ہیں معلوم کون سے مہینے ہیں شوال ذکا ذوالحجہ آپ شوال کے اندر بھی احرام باندھ سکتے ہیں حج کا احرام شوال میں بھی باندھ سکتے ہیں لیکن آپ کی طاقت ہو تو احرام میں رہ جائیں پتہ چل جائے گا سمجھے باندھ سکتے ہیں لیکن حج کا احرام شوال سے پہلے نہیں باندھ سکتے رمضان میں نہیں باندھ سکتے یہ مطلب ہے وقت حج کا چند مہینے معلوم ہیں پر وہ شخص کے مقرر کرتے ہیں مہینوں کے اندر کس کو حج کو احرام باندھتا ہے فلا رفسا ولا فسوق فسو کا بلا جدال پس نہ تو فوش بات کرے گندی گندی باتیں بھی نہ کرے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مکے پاک کے اندر بیوی کو لیے پھرتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے ایسے مذاقیں کرتے پھرتے ہیں نہ مناسب ہے ان ہاں؟ یعنی بیوی کے ساتھ بھی کھلی باتیں آدمی نہ کرے احرام کی حالت میں پس نہ تو پوچھ بات کرے ولا فسو کا نہ گناہ کا کام کرے ولا جدال حج اور نہ جھگڑا کرے حج کے اندر حج میں جھگڑا بھی نہ کرے وہ میں اوپر چھت کے اندر تھا اوپر بھی تو طواف کیا جاتا چھت کے اندر تو دیکھا تو دو عورتیں ایک دوسرے کی پٹائی کر رہی تھی تو میں نے زور سے کہا ولا جدال حج ایسے زور سے کہا تو الحمدللہ چھوٹ گئی وہ شاید عربی جانتی زور سے کہا جی اچھی بلی پٹائی کر رہی تھی ہوتی بات ہوتی ہے بما تفلو من خیر اور جو ہی کرو گے تم بھلائی جانتا ہے ان کو اللہ و تضوادو اور توشہ لے جاؤ تم بابا حج کرنے کے لیے جاؤ تو توشہ لے جاؤ کیا پیسے لے جاؤ آمد رفت کا کرایہ بھی پورا ہونا چاہیے وہاں ہوٹلوں کا خرچہ بھی پورا ہونا چاہیے توشا لے جاؤ کیوں توشے کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے پیسے ہوں گے دوسروں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فائن خیر زاد تکوا عام مولوی مانا کیا کرتے ہیں کہ بہترین زاد پرہیز گاری ہے یوں مانا کرتے ہیں نا لیکن میں مانا یوں کرتا ہوں بے شک خوبی توشے کی بچنا ہے سوال سے یہ معنی لکھو یہ معنی بہترین ہے پس بے شک خوبی ذات کا منع تو کی اور تکوا کا منع کیا ہے بچنا ہے سوال سے تمہارے پاس توشا ہوگا نا پیسے ہوں گے تو اس کی خوبی کیا ہے سوال کرنے سے بچ جاؤ یہ معنی ٹھیک ہے یا نہیں نا ہاں۔ خوبی توشے کی بچنا ہے ثواب سے بد تکون یا اور ڈرتے رہو اے صاحب کل کے تکوا اختیار کرو لئے سال تم جنا ہو اباہت تجارت میرے عزیز ادھر سے آپ جائیں نا تو نیت تجارت کی نہ ہو کہ سونا خرید کرنے جا رہے ہیں نیت کس کی ہو حج کی نمالا والا بھی نیت لیکن وہاں اگر ضرورت پیش آ جائے تو تجارت کر سکتے جائز ہے نہیں اوپر تمہارے کوئی گناہ یہ کہ طلب کرو تم رزق اپنے رب کا یہ باہت تجارت ہے میرے محترم یہ احکام حج کے آ رہے ہیں تو آپ آٹھ تاریخ کو کہاں ہوتے ہیں جی مینا کے اندر ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہے نا تو مینا سے پھر کہاں آ جاتے ہیں جی جی نو کی صبح کو کہاں جاتے ہیں عرفات کے اندر آ جاتے ہیں پھر عرفات سے جب سورج غروب ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف آ جاتے ہیں پھر مزدلفہ میں رات گزار کے صبح کہاں آ جاتے ہیں پھر میں نے آرام دیتے دیکھو جی فیضا افاظ تو پر جب واپس ہو تم عرفات سے پر ذکر کرو اللہ کا نزدیک مشر الحرام کے مشر الحرام ایک پہاڑ ہے جو مزدلفہ کے اندر کیا ہے موجود ہے وہاں ذکر کرو آج کل وہ مسجد بھی ہے مسجد مشر حرام لکھی ہوئی ہے بعض فرو ہو اور ذکر کرو اس کا باوجہ اس کے کہ ہدایت دیو اس نے تم کو ایک کاف بمن لام ہے لما ہدا کو ذکر کرو اس کا بوجہ اس کے کہ ہدایت دی اس نے تم کو وین کن تم ان من المسکلہ اور بے شک تھے تم پہلے اس کے البتہ نا واقف یہاں ظالین کا میں نے کیا کرو آ تمہیں احکام حج کا پتہ نہیں تھا نہ یہ منع مناسب ہے میرے محترم یہ مکے کے قریشی تھے نا مکے کے قریشی چونکہ مکہ کس کے اندر ہے حدود حرم میں ہے نہیں اور مینا اور مزدلفہ بھی کہاں ہے حدود حرم میں عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے کیا ہے باہر ہے تو مکے کے جو قریشی تھے وہ کہتے تھے جی ہم تو مجاورین حرم ہیں ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے وہ جو حج کرتے تھے نا وہ مینا سے وقوف کہاں کرتے مزدلفہ کیا عرفات کی طرف جاتے ہی نہیں تھے وہ کہتے تھے حدود حرم سے باہر ہے دوسرے لوگ آفاقی جو تھے وہ آتے تھے عرفات کے اندر تو اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ان کو بھائی تم بھی عرفات جاؤ اور تم عرفات سے واپس آؤ حالانکہ یہ کہاں سے واپس آتے تھے مزدلفہ سے مینا واپس آتے تھے اب بات یہ ہے سمجھ دیکھو جی سما فیزو ایو حل قرائش یہاں ائو حل قرائش کا لفظ لکھو سما فیضو ایو حل قرائش پھر واپس ہو آئے قریشیو جہاں سے واپس آتے ہیں دوسرے لوگ اور معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہی کی ان اللہ پر رہی فیضا فائدہ مناسب اسلام بیان وقوف منا میرے محترم آپ جو دس تاریخ کو رمی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا احرام کھل جاتا ہے یا نہیں سرمنڈا احرام کھل جاتا ہے تب آپ زیارت فرض تھا وہ بھی مکمل کر دیا تو گویا کہ آپ کا حج پورا ہو گیا صرف رم یہ جمار رہ گیا اس لیے فرما رہے ہیں کہ تمہارے اکثر کام پورے ہو گئے ہیں اب تم کہاں رہو جی مینا کے اندر ہو چاہے دو دن رہو چاہے تین دن رہو دو دن وہ دس تو ہو گیا نا گیارہ بارہ رہو یا تیرہ کو بھی اختیار ہے فیضا قزیت مناسب کا قوم یہاں کیا لکھا ہے جب پورا کر تم آ کام کے تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا مصر یاد کرنے تمہارے کے باپ دادا اپنے کو او بمن بل بل کے زیادہ سخت عزرو ذکر کے یہ اہل عرب کی عادت تھی کہ مینا کے دنوں کے اندر شیر پڑھتے تھے باپ دادا کی تاریخ میں اشعار کن کی تاریخ میں پڑھتے ہیں تو باپ دادا کی تعریف میں بہادری کے اندر یا بنا کے اندر رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب باپ دادا کی تعریفیں چھوڑو کس کی تعریف کرو اللہ کی پہلے کہتے تھے یا اب پہلے کیا کہتے تھے یا اب اب کہو یا رب اب کیا کہو <laughs> یا اب کی بجائے اب تمہیں یا رب کا مک بنایا پہنایا جاتا ہے نقطہ سمجھ آیا اوشد ذکر بلکہ زیادہ سخت بیت بار ذکر کے فبن الناس من یقول اقسام حجاج اقسام حجاج شروع ہو گئے ہیں جی فبن الناس نمبر ایک بھئی پہلے کافر لوگ بھی حج کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے نا اب یہ پہلا کے اس حاجی کا ہے جو کافر ہے کافر حاجی جو ہے نا وہ حج کرتے وقت فقط کیا مانتا ہے دنیا سے آخرت نہیں مانتا قسم اوا یہ کافر ہے فمین الناس من یقول لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب دے ہم کو دنیا کے اندر بات دنیا دے اور نہیں واسطے اس کے آخرت کے اندر کوئی حصہ تو یہ کون ہے کافر ہے کوئی حصہ نہیں فامین ہو یقول یہ قسم ثانی حاجوں کا دوسرا قسم ہے یہ نیکی مانگتا ہے ادھر عالم دنیا میں بھی نیکی باندھتا ہے اور عالم آخرت میں بھی اچھا انجام مانگتا ہے اور ان میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار دے دو ہم کو بیچ عالم دنیا کے نیکی دنیا کے نیچے کا لکھو عالم دنیا میں نیکی دے دے دنیا کے جہان میں دے دو ہم کو عالم دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی یعنی اچھا انجام اور بچا ہم کو عذاب نار سے یہاں ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حاجی دنیا بھی مانگ رہا ہے آخرت بھی حالانکہ یہ غلط معنی ہے یہ حاجی دنیا نہیں مانگ رہا یہ حاجی نیکی مانگ رہا ہے کیا عالم دنیا میں بھی نیکی مانگ رہا ہے عالم آخرت میں بھی اب دیکھو نا ربنا آتنا فی دنیا حسنا اے ہمارے پردادار دے تو ہم کو عالم دنیا میں نیکی تو نیکی مانگ رہے دنیا مانگ رہا ہے یہ دنیا جو ہے نا یہ ظرف طلب ہے دنیا کا لفظ کیا ہے اور مطلوب کیا ہے نیکی ہے یہ سمجھی بات اور میں نے جب پہلے پہلے یہاں بیان کیا تو دو چار مولوی آ یاد ہے گے استاد جی آپ نے تو کمال کر دیا ہم نے تو یہی سمجھا ہوا تھا کہ دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی اور مانگ کیا رہا ہے آتنا کا مفول بھی کون ہے تو ہاسانہ مطلوب ہے نا دنیا کے بارے میں تو فت دنیا دنیا کا ظرف طلب کیا ہے اور مطلوب کیا ہے نیکی ہے عالم دنیا میں بھی نیکی عالم آخرت میں بھی نیکی الاح کا لحم نسیما کا سب سمرا یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس سے کہ کمایا انہوں نے اور اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں واضف اللہ تتیمہ احکام منا احکام منا کا تتیمہ ہے بھائی اختیار ہے تمہیں منا کے اندر دو دن رہو چاہے تین دن گیارہ بارہ رہو یا تیرہ کو ملا لو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بیچ دن شمار کیے ہوئے کہ ایام معدودات کے نیچے لکھو ایام تشریق ایام تشریق پر وہ شخص کے جلدی کرتا ہے دو دنوں میں تو کوئی گناہ نہیں جو شخص تاخیر کرتا ہے تیسرا دن ملاتا ہے کوئی گناہ نہیں یہ ان کے لیے جو تقوی اختیار کرے بک اللہ اور جان لو بے شک تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے تو پہلے کن کا بیان تھا جی اقسام حجاج نا اب مطلق قسم کے لوگوں کا بیان ہے پہلے حاجوں کے قسم تھے آپ کن کے قسم ہیں مترک لوگ لکھو جی اقسام حجاج کے بعد مطلق اقسام الناس کا بیان ہے پہلے اقسام حجاج تھے اقسام حجاج کے بعد مطلق اقسام الناس کا بیان ہے فرمایا باقی لوگوں کے چند قسم ہیں بعض منافق ہوتے ہیں بعض مخلص ہوتے ہیں بعض بدتی ہوتے ہیں کیا یہ تین قسم وہ منندا سے میو جب کا بیان منافق ایک منافق ایک تھا اس کا نام تھا اخناس بن شرائط کیا نام تھا اخناس بن شرائط وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا چاپلوسی کرتا تھا کیا کہتا میں آپ پہ قربان یوں ہے ایسے ہے خادم ہوں جو کوئی کام ہو میں حاضر ہوں دنیا بھی باتیں کرتا وقت ضائع کرتا لیکن جب حضور سے اٹھ کے جاتا تو غریبوں پہ کیا کرتا وہ ظلم کرتا حضور کے آگے چاپلوسی غریبوں پہ کیا کرتا تھا وہ ظلم کرتا تھا پر میں یہ اچھا نہیں ہے منافق کرتا وہ الناس اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے یہ اخنص بن شرائے کے بارے میں ہے مراد سارے منافق ہیں لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے اس کو اس کی بات دنیاوی زندگی کے بارے میں آخرت کے بارے میں نہیں جو بات کرتا ہے محض دنیاوی غرض سے کس غرض سے مقصد اس کا کیا ہوتا ہے دنیا ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں چندہ لے لو فلاں کچھ کرو فلاں کچھ کرو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم انتخاب پہ کھڑے ہوں تو ووٹ ہم کو دیں اور گواہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اوپر اس کے کہ اس کی دل میں ہے قسمیں اٹھاتا ہے خدا کی قسم میں دل میں مخلص ہوں واہ واہ اللہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہے وہ کیا ہے سخت جھگڑالو بےمان ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے ویزا طلّہ جب پھرتا ہے گھر کی طرف تو دوڑتا ہے زمین کے اندر تاکہ فساد کرے زمین میں اور ہلاک کرے کھیتوں کو اور نسل کو ایک غریب مسلمان کا کھیت جلا ڈالا غریب کا کھیت اور ایک کے نسل کو ختم کیا نسل مراد ہے گدھے غریب کے گدھے تھے وہ مار دیے یہ سمجھی بات اچھا ایک معنی جب پھرتا ہے تو یہ حرکتیں کرتا ہے دوسرا معنی جب ہم سے ووٹ لے جاتا ہے منافع کا آدمی ویزا طلّہ تو جب حاکم بن جاتا ہے متولی بنا یہ دوسرا من میں کر رہا ہوں جب حاکم بن جاتا ہے دوڑتا ہے زمین کے اندر تاکہ فساد کرے زمین کے اندر فساد کرتے ہیں نہیں علماء کو قتل کیا نیکوں کو گرفتار کیا اور ہلاک کرتا ہے کھیت کو اور کس کو ناسل کو عورتیں کیا ہیں نسا کم اور اللہ کم تو کھیتوں کو اور نسل کو ہلاک کرنے کا کیا مطلب زنا کو عام کر دیتے ہیں جب زنا عام ہو گیا تو کھیتی کو نقصان ہوا ہے نہیں اپنے بیوی کو چوہر بازی عام ہوئی غلام تو نقصان ہوا ہے نہیں یہ سمجھا یہ مانا نہیں سمجھا یہ آج کل پہ بڑا فٹ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو اور جب کہا جاتا ہے اس کو بےمان حضور کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے ادھر آ کے غریبوں پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو نقبت آ جاتی ہے کیا تکبر ہاں ہاں ہے ملا دہشت گرد ملا ہم ایسا کرتا رہے گا تو نقوات ہوئی یا نہیں اور جب کہا جاتا ہے اس کو اللہ اے خدا کا خوف پیدا کر ڈر تو لے لیتی ہے اس کو نقوت عزت کا منع نخبہ تکبر ساتھ گناہ کے کہتا ہے میں کرتا رہوں گا تو ملا مجھ کو کوئی نہیں کہہ سکتا بس ہے اس کو جاننا اور برا ٹھکانا ہے یہ کس کا بیان جی منافق کا آگے بیان مخلص ہے وہ بیان مخلص حضور کے ایک صاحب تھے حضرت صاحب رومی تھے روم کے لیکن مکے پاک میں انہوں نے تجارت شروع کی جب انہوں نے ہجرت کی نا تو اپنا مال چھپا دیا ایک جگہ اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں کافروں کو پتہ چلا تو کافروں نے گھیرا ڈال دیا کافروں نے کہہ دیا پکڑ لیا اس کو گھیرا ڈال دیا انہوں نے کہا دیکھو مجھ کو مار دو گے تمہیں کیا فائدہ میرا مال ہے میں تمہیں بتاتا ہوں میری جان چھوڑ دو تو میرا مال لے لو مال بھی بہت تھا تو انہوں نے مال کی نشاندہی کی ان کو چھوڑ دیا انہوں نے کیا لے لیا ماں جب حضرت کی خدمت میں پہنچا حضرت رحیم سہیل تو حضور نے فرمایا تیری تجارت بڑی نفع مند ہے <laughs> تیری تجارت کیا بڑی نفع مند ہے تو مال دے کے ہمارے ہاں پہنچ گیا جما دے داد جما دے چند دادم جاں خریدم بحمد اللہ عجب ارزان خریدم ہزاروں لاکھوں روپئے دے دیے لیکن محبوب کا چہرہ دیکھ لیا یا نہیں حضرت باہر میں آ گیا بیان مخلص اور لوگوں میں سے وہی ہے جو بیچتا ہے یہاں یشریفن ہے آ شرا یہی بیچ رہے بیچتا ہے اپنے نفس کو واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے سمجھے جی بیچتا ہے نفس اپنا واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے صاحب کے اس کے بندوں کے یا الذین آمنو اصلاح مبتد مبتدے منافق بھی آ گیا مخلص بھی آ گیا اب یہ کہ مبتدے کی اصلاح کرنی چاہیے کچھ بدعت آ جائے تو اصلاح ضروری ہے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو گئے نہیں تو ایک دن حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ہمیں آپ اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی شریعت پہ پورا عمل کریں گے آپ کی شریعت پہ بھی پورا عمل کریں گے اور اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم جمعہ کا احترام بھی کریں اور ہفتے کا احترام بھی کریں روزہ رکھ لیا کریں شنیچر کے دن ہفتے کے دن اور یہ اجازت دیں کہ ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں ان کی شریعت بھی نہیں کھایا جائے دودھ بھی نہ پئیں سواری بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ احتجاج رکھی وہ اللہ کے بندے اسلام میں پورے پورے ہو جاؤ یہ کیا رعایت کرتے ہو ہاں ایسے نہ کیا کرو کہ ایک دن سلوار پہنو دوسرے دن پتلون پہنو کیا اپنے لباس کے اوپر قائم رہ جاؤ کبھی پتلون ہی نہ بننا میں عجیب واقعہ سناتا ہوں آپ کو حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب وزیر اعلیٰ بنے نا صوبہ سرحد کے تو انہوں نے کنٹرول کر دیا کہ پتلون پہن کے کوئی نہ آئے دفتر میں جتنی دفتر میں کام کرنے ہیں پترون پہن کے کوئی نہ ہے اب وہ لوگ آ گئے انہوں نے عرض کیا حضرت ہم نے تو پتلونے سلوا سکی ہیں بہت ہیں اجازت تو دے دو آپ اجازت ہے رات کو پتلون پہن کے سویا دن کو پتلون نہ پہنا کرو رات کو پتلون پہن کے سو جا بی کے ساتھ ایجاد جاتا ہے مفتی محمود اجازت رات کو سو ہاں استعمال کر لو تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ایسے حاکم دے ہے ایسے حاکم دے ہاں دیکھو جی اے ایمان والو داخل ہو جو اسلام کے اندر پورے کے پورے ادھورے نہ بنو کچھ تتر تھے کچھ بٹیرے ایسے نہیں ہونا چاہیے بلا تب خطوات شیطان اور نہ اتباع کرو تم شیطان کے نہ مبی فائن زلال تم یہ زاجر ہے زاجر پس اگر پھسل گئے تم باوجود اس کے کہ آ گئے تمہارے پاس دلائل واضح تو جان لو تم اللہ غالب ہے غالب کا منع تمہیں عذاب دے سکتے ہیں تمہیں عذاب لیکن حکیم ہے مہلت دے رکھی ہے کیا حکیم ہے کیا مہلت دے رکھی ہے حل ضرور تخویف اخروی اس تخویف اخروی کا خلاصہ میں پہلے بتا دوں آپ کو تب مانا سمجھ آئے گا یعنی پہلے تنبیہ کی گئی نا کہ مان لو اب فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اب نہیں مانتے تو کیا قیامت کے منتظر ہیں کس کے منتظر ہیں تو قیامت کا دن حساب کا ہوگا یا عمل کا ہوگا مانو تو اب مانو عمل اب کرو الوم امل ولا حساب و غدان حساب ولا عمل تو قیامت کے منتظر پھر قیامت کا نقشہ یہاں بیان کیا گیا کہ میدان قیامت جب قائم ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا تو کیسے لگے گا ایک سفید ہوگا بادل سفید کیا ہوگا اور سفید بادل کو فرشتوں نے گھیرا ہوگا تسبیح تحلیل پڑھتے آئیں گے فرشتے اور ذات باری کی تجلی ہوگی اس میں ذات باری کیا ہوگی تجلی ہوگی اور حساب و کتاب قائم ہوگا جو لفظ میں نے کہے ہیں ان الفاظوں کو یاد کرو نو من بہی ولا نسلان کیفیاتی یوں نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی جسم کے ساتھ تعبیر کرو گے کہ اللہ اتریں گے ایسے ہوگا نہیں ہوگا لفظ کیا کہنا ذات باری کی تجلی ہوگی اور پھر حساب و کتاب قائم ہوگا دیکھو حل یا ضرور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات کی کہ آئے ان کے پاس اللہ یعنی ذات باری کی تجلی ہو کس کے اندر فی زولا من الغمام بیچ سائے بانوں کے بادل سے بادل کے سائے بانوں کے اندر سفید بادل بال ملائکا اور فرشتے ارد گرد کیا ہوں تصویر تحلیل پڑھنے والے و کوز العمر اور تمام معاملات کا کیا کیا جائے گا فیصلہ ہوگا نا بہ اللہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات جزا و سزا کے بزرگ کہتے ہیں نہ ہر جائے مرکب تمام تاختان کہ جاہا سپر بایا دن داغ دان ادھر ہم شکست کھا جاتے ہیں کہا ہاں صرف ایمان لاتے ہیں کھود کرید نہیں کرتے ماشاء اللہ سبق اچھا ہو گیا ہے الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلم علیہ رسول محمد یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اللہ ربنا اننا آمنا اللہ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر ڈبل ڈبلیو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام